یوگی کشمیر مت لیتا مان لیے جو عالم ہوئی سد سے ذکر کیا ہاں۔ پڑھی نہیں صاحب گوگل سے بھی لکھ سکتا جی، یہ بات نہیں ہے کہ آپ گوگل سے کیا پڑھا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا پڑھا زندگی سے کسی کام نہیں ہے تو جیسے بندہ پڑھنا پڑنا نا اس میں کوئی پتا نہیں ہونا کہ پڑھنا ہو لیکن جو مکمل کار ہے نا پڑھائی جس کو جانا ہے ہماری زندگی جانا پھر اسے یاد آنے میں اپنا بڑی جو نہیں مطلب ہے یہ چیز جو اچھی ہونی چاہیے نا میں نے کنٹینٹ دیکھا کرانے کے بندہ بنا ہندی جاوید تو فائدے تو ہونے چیزوں جغرافیہ کے ہندی سے میرے خیال لکھے وہ خود سے پڑھاتے ہیں جغرافیہ کی طرف ایک دفعہ پڑھ کے پھر خود سے پڑھاتے ہیں فروخ پاؤنا لٹریچر پایا جیسے کہ اردو کی کتاب آنی یا انگلش کی کتاب آئی فرق پانی دو اہم ہوں اور اس نے اسٹینڈرڈ جتنا آئی ہوتی اس میں اچھی چیز نے شخصیت پہ آ سکتا ہے لٹریچر شہر ہے کہ اب اچھا لٹریچر پڑھتے ہو تو سنی شخصیت اچھا اثر پاسی اور اگر برا لٹریچر پڑھتے ہو تو تو سنی شخصیت بھی برا اثر پاسی زندگی نہیں آ سکنا کہ میں ہی خالی پڑھا گئی تھی پڑھو گئی فلانی چوری کی تھی آپ کو میں کدو چوری کر بڑا گا بے شک میں چوری کر ہوں لیکن تو سنی ہر چیز سے اثر پاسی مائنڈ فل ہو سکتا ہے ہاں جی۔, ہاں جی ہاں جی بہت فرق آنا لٹریچر ہی نہیں جدید شکل آج کل جڑا ہے نا ٹیلی ویژن جی۔ اخبار آتی آئی جگہ یہ لٹریچر ہی جدید شکل آنا ہاں۔ ایسے جو اچھی شے تک تو یا اچھی چیز تک وہ تو ہمیں پازیٹیو اثر لیکن اگر غلط ہو تو غلط بھی چوری ہو گئی اثرات تو بچ نہیں کرنے آپ میں کھیلوں چوری کر لوں میں ختم کر لوں گا دیکھنا کھول لیکن اثر روح پاس لگے منجی اثر کسی انگریز نہ کھول لیا گا کہ بری کتابیں روح کو مار ڈالتی ہیں پڑھ دوں گا کسی انگریز نام بری کتابیں گی تبھی گرواٹ آتی مشورے تو بات طے ہی پایا کہ پانی پہ پانی ہونے بڑی نایاب شاید جی سیران ہیں تھا کہ بھائی کوئی ہے نہی شہری ہے تو ڈلے چلے دوں کاٹ کے دودھ بالکل اسا پانی کرے پائے گا کرے پائے تم تھوڑا چلی گیا چاہیں بار دربان کرنا پھر بچہ میں چاہیے پانی دربان آپ ہی دے کے سیروں کو نہیں آپ کریں بچہ بچہ ہے اچھا بندہ اچھا نے سامنے اچا برتن منگایا اچانک دیں برتن منگایا تو برتن منگا کے ملا دو مہانا کے پانی جہاں اسی پا گیا کا پر میشو اور سامنے برتن منگا کے سی پا کے ساتھ گنڈا جڑے ہی سونے نے پاتا نال اپنے ملازم آخنا بھی ٹور کے آیا اتنا لمبا رستہ کھاتا سہرائی ہے اس ادھر بھیجو من دریا والے پاس ایک تو جلدی پہنچ گئی تھی کار دور ایسا پتہ لگ سی پانی کہاں ہے اور کدی زندگی تک ہے نہیں ہے پانی اس دن سے جو دریا والے پاس کھڑا نہیں کوئی بات ہے کار تو میں جو کھڑا آدھا ہاں، پانی نہ ڈلے جو پار گیا اتنی بچا ہوں جڑی دوڑ ہے پانی دریا پہ اس ہوے نے کیا کرنا ہے تو پھر بھی اسی قدر کدو دکو روز ماں سونے نے دیتا لیکن تو فرمانے نہیں آنا انسان نے مالنا اللہ نہیں برگاہ انسان گندے پانی ہے کڑا پار کے تو برگاہ کرنا جی جیسے صاحب پانی دریا پہ ہوتا کی مہربانی ہے تو اس کھڑے جو ہے پھر بھی سونے نے وہ دیتا کو صاف پانی دریا پہ گندے پانی کٹے گی اس کی مہربانی رومی ہی انسان نے امال نہیں ہے صاحب ہونا اللہ نہیں بار گاہ انسان گندے پانی نے پار کے توفہ گندے پڑنا اس بار گاہ اس کو صاف پانی دریا پہ Thank you. ادھر چوتھے نمبر تھے نا اس پاس ہاں ادھر ہاں آئے دوے نمبر تھے تساں بیو میں تو نہیں بیو نہ منو چلو صحیح پکی چل ٹھیک ہو گئی کڑوی جتا ہے ہیں کڑوی جتا ہے پتی زیادہ پتی زیادہ پئی جی جی چلو پھر ابھی نے کٹ وا دی بس کئی سب ہونے ہیں کتنی کتنی مطلب پکا کے میں سب ادھر سے ہم نے چا کڑک چا بھی نہیں کڑک چا ہاں کڑک چا صابن آتے ہیں بیٹھے زبردست میں میں نے شکایت نہیں سنا کس طرح وہ حکایات جانتا چاہیے بس جدائی وہاں شکایت نہیں سنا اور اپنی جدائی کی شکایتیں جانتا چاہیے کس نے کام راب اور بدیدہ آج کہ جب سے مجھے سے اکھاڑا گیا ہے دان مرد وزن نالی دان میرے رونے کی وجہ سے مرد رو رہے گئے جب سے مجھے اس نیستان سے اکھاڑا گیا ہے جیسی لیکن ہاں، ہاں، اچھا جب سے مجھے نیستان سے اکھاڑا گیا ہے المتیرم میرے رونے کی وجہ سے سین خام ہم سر اثر آج فرا تابل غورم سر کے درد اشتیاق میں اپنا سینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں سیدھا خام سر اشرا آفر آپ جدائی کی وجہ سے جدائی کی وجہ سے اپنا سیدھا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تاب گورم غور ہم سر کے درد اشتیاق تاکہ میں اس کے عشق کے درد کو بیان کرتا جوڑے ان سے لے کر پیش کیا ہر کسے کو دور مند ادل قیش باغ جوڑے روزگار جو کوئی بھی اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے روز جوڑ روزگارے وسلے من بہر جمعیت نالا شدہ جفت خوشحالہ بد حالا شکا میں ہر محفل میں روتی رہی ہوں اچھوں کے ساتھ بھی رہی ہوں بروں کے ساتھ بھی رہی ہوں من بھر باہر جمعیت نالا شکاؤں جس کے خوش حالہ بد حالا شکا ہر کیسے اردن کچھ یار مان بس درون نے من نہ جس کے سارے مان ہر کوئی اپنے دو کے مطابق میرا دوست بنا رہا لیکن کسی نے میرے اندر کے راز پانے کی کوشش نہیں کی سر ایمان اور نالا ایمان دور نیچے لو ن چشم و گوش راہ نور نے سر ایمان میرا راز جو ہے یہ میری آہزاری سے دور نہیں ہے لہذا نہیں ہے لیکن جو داری آنکھیں اور کان ہیں ان کے لیے نور نے شو کو نہیں دے بس میں ایسا وار پسند سر لمن از نالا ایمان دور نے لیک چشم و گوش را آنور نے تن دے جانو جان دے تن مستور نے روح جسم سے اور جسم روح سے چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے تن دے جانو جان دے تن مستور نے میں لیک کسرا دی جے جان دستور نے لیکن کسی کو روح دکھانے کا دستور نہیں ہے جسم کا نظر کہنا ہونا روح کی نظر آنی دستور نہیں بڑھایا گیا ہم جو جانو جان لے تن مزدور نے سارا کی چیزوں کو چھپے نہیں ہونے لیکن جان لگی نہیں ہے تن جان نہیں پاتا نہیں انسان کو جانا اور جان دینا مشہور ہے خدا تو کچرا جی جان دستور ہے سارا کو جان بتانے اصل ایک روح نہ جان بتانے یعنی روح جانی آپ نے اروا چون جدا ہو کے آئیے وہ آپ نے جدائی میں کیسے بھی جان کرنی نہ آپ نے خالی زم سندر کالر علامہ لکھا نا کہ کسی کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی پیچ ہوتا بے رادی کبھی کبھی سو تو ساد رومی کبھی پیچ ہوتا بے رادی رادی کی بیسیکلی فلسین اچھا۔ نا لائن ہے کہ رادی بھی فلسفے نے لیکن رادی تفسیر الفاظ گیا ہے نا قرآن نے فل سے انداز ہونا تفصیل کی تھی انہوں نے نثر ہی دیکھا دے وہ رومی بھی فلسفے نے پروفیسر ہیں انہیں نظم نہیں لکھا جو ملے پھر اقبال بھی بیسیکلی فلسفے نے اسٹوڈنٹ ہے بنیادی سبجیکٹ انہوں نے ایک ہے تو دیکھتے کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سو سو ساتیں گھومی کبھی پیٹ راتیں کسی اچھا۔ کمینٹری لکھی ستارہ جگہ لکھی اچھا۔ ہاں جی۔ اچھا، بہت نایاب شہر شاید چار چیزیں تیزیاں کتابیں جنیاں زندگی ایک بار لازمی پڑھنی چاہیے اور کمال کمانے چاہیے مسمی مولانا رومی امام جی، جی۔ غزالی بز علی نے اے آئی علوم الدین ہاں، جی۔ بالکل ہی کتابیں جنہیں انسان آنا انسان نہیں لکھ سکتا تو سیل آنا تھا اچھا ہاں کتابیں جان لکھ انسان بس ڈا چھوڑے نا جو دل آنا کر گئے مشینری با چھوڑو رما نہیں ہونا کوئی جی ایک دیر کو نہیں لکھ سکتا ہو گئے ریوائیول آپ لے لیجیے کا ایک ہے اور ڈھونڈ لیے اسی آنے نا یار اگر ڈھونڈ لیے نہیں پورا نام ہے اے علوم الدین اچھا علوم الدین revival of religious knowledge revival دوبارہ زندہ کرنا احیاء دوبارہ زندہ ہاں۔ احیاء علوم الدین دین کے علوم کو دوبارہ زندہ کرنا ریوائول آف ریلیجیس نالج علامہ نہیں لیکچر دیتے ہیں reconstruction of religious thought in Islam lecture ہونا دیتے ہیں لیکچر پرنسپل سر نام ہے the reconstruction of religious thought in Islam اسلام میں مذہبی سوچ کو دوبارہ تعمیر کرنا the reconstruction of religious thought Islam علامہ نبی بہت مشکل کتاب ہے بہت مشکل سرکار ہے کہ ایک چیز پہ بحث کرنی یہ چار جلد آتے ہیں چار والے طریقہ کار ہے کہ اس نے ٹاپک کوئی مقدم کو نماز سچ یا اور ٹاپک اس سے پہلے لاسن آیات ہیں سچ بولنے پہ بارے جی قرآن اس کے احکامات پہلے آیات لفظ آیات تو بعد سابق جہاں کتابوں تو رات بور انجیلوں نے پوچھا آئی بھی کر سکتے اچھا۔ اس بعد آدی سے مبارکہ کوٹ کر سکتے اس تو بعد سابقہ کسی نے مسلام ہے کو کوٹ کر سکتے اچھا۔ اس تو بعد سابق رام علیہ مجمعین لے جو کسی کو کورٹ کر ملتا کوٹ کر علوم ئی المدین تری شراضی نہیں بلستان دوستان کریم تر کریم گلستان نظم و صرف دونوں میں کریمہ صرف نظم تے چوستان جڑی بھی نظم فارسی علوم الدین بیسیکلی عربی بھی ہے جب ڈاؤن لوڈ ہوگا گئے میرے چوتھا علامہ نصارہ کلام علامہ اقبال کا سارا کلام پڑھنے والا بہت نایاب چیز ہے بہت نایاب چیز علامہ وہاں پاکستان اس کو یہ اہمیت نہیں دیتی ہے پاکستان تو بعد غیر مسلم اس بندے پیغمبر مانے جی، جی۔ مسلمان ایسا پیغمبر نہیں مانے لیکن پیغمبرہ تو بات بھی اقبال ہے ایران ہے کوئی کار ہے نہیں ہونا جیسے اقبال نہ کلام نہ ہو جیسا سٹیٹس سمبل نے توڑ کے ہم رکھنا جس طرح سے آنے فلانے کو کوٹی ہے یا کار ہے یا جارو رکھی ہوئی ان سٹیٹس سمبل نے توڑتے پانچ جڑ نہیں بھی پڑھنا اس کی کار رکھے گا اقبال نہ کلام ہے بارہ ہوں گے واقعہ باقی نے بندہ تو آیا ایک دفعہ ترکی میں تو کہتے ہیں ریسنٹ واقعہ سیالکوٹ گیا علامہ نے آبائی گھر تک اس بندے بارے جانا کہ اس بندے ہر ایک قدم سے اس بندے دو نفل پڑے نہیں پڑھنے ہاں، ہاں۔ کہ اگر اقبال نہ ہوئے نا پاکستان نہیں بڑھنا ہے اگر یہ گل آخی ہوئی کہ پاکستان بنانے نہ ہے صرف ایک بندے شیر رکھو وہ اقبال ہے نہیں وہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں اگر بندہ آ کے کہ پاکستان اقبال کا جھومڑا کہتے ہیں تو ہم چلانے والا ہی بندہ ہے سارے ہمارا جتنی موٹیویشن سارے دیش کے لیے بندہ پیچھے اور اتنی بندے جہاد کی تھی اس دور سے جو مجھے کھلم کھلا منہ انگریزاں گالا تھی انگریزوں کی حکومت ہی بندہ بار جیڑی کو نہیں اس ویلے انہیں آخنا بھی تھی غلط آسان کی مخالفت کی تھی لیکن یہ کہ رنگ آئی نے رضا کی بدانت بد گیرت با بام سطانت بشہ تا آ چنا رو رسانت کہ یزدان اندر آ ہے رام بمانا انگریزاں روزی دینے طریقہ بک سونا آنا انگریزاں روزی دینے طریقہ بک سونا آنا ایکی کو لوٹ کے گینے دنیا سود پہ کرو اس کے آدھے جس کو لوٹ کے گدا نے وہ ہی فارغ ہو گیا دعا جس کو کرو دیتا نہیں سود پہ وہ بھی فارغ ہو گیا انگریزاں روزی دینے طریقہ بڑا سونا آنا ایکی کو لوٹ کے گینے کرنا دے یہ شیطان کی کہ مدد کرتے ہیں یہ خدا بھی آرام دا رہا خدا بھی آرام دایا رہا ہوں سامنے یہ گلا کرنا آسان کام نہیں ہے میرا ذاتی بدانت رو سمجھ ملانا بہت بڑے میں اور بہت گہرائی چلتی اسپیشلی قرآن حدیث دیش بندی تحقیق بہت بے مثال ساتھ یہ شروں کی وجہ تم نہ سامنا رکھا تھا لکھنا آدم اتنا ہے دظوں لکھی جدہ میں ہے شفا خان آئیے اعجاز ایک بنے ماں کیا قرآن کی دس ہے جیسے جدید جرا نواں ہسپتال کا پڑھنا کھلنے کو جدا میں ہے شفا خانہ احساس ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ بے قرار سنتا ہے تو کسی سے جو افسانہ حجاز دستے جنو کو اپنے بڑا جیب کی طرف دستے جنو کو اپنے بڑا جیب کی طرف آپ راب ل میں بہت چاہتا ہوں کہ بادشاہ اس مال بنوانا جا آرکیٹیکٹ ہے کمال بتایا کمال میں ساتھ داری مال کرنے جسے مال تیار ہو گیا کاٹ سکا ہم یا تو اسے ارادی کر گئے یا پھر بدلی ہاں۔ اچھا یا تو اسے جی، لگے نو یا اس کی تو ہوتا ہو بادشاہ پیش کرنا جیسے نماز جڑا ٹھیک ہے میں سما کر اس وجہ اس آخر جس ویلے جداد اس نے لاؤ لگا ہاں جی اس ویلے اس آخر ٹھیک ہے جی نہ تھی اس نہ کرو میں سا معاف کر آخر اس وقت کہ یافت مورے بر سلیمان ظفر چیمٹی نے سلیمان پر فتح حاصل کر دی یافت مورے بر سلیمان نے ظفر ستوت آئین پیغمبر نے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا جاؤ جلال دیکھو سے ہونا یہ سارا واقعہ کوٹ کی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا جاؤ جلال دیکھو کہ چیوٹی نے سلیمان پر فتح حاصل کر دی معمار بچہ نہ ہاتھ کٹا کے دا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ کہیں جی جلے ہیں بچہ کرا لیا یافت مورے بر سلیمان نے دفاع ستوتے آئی نے پیغمبر نے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا جاہ و جلال دیکھو کہ چیمٹی نے سلیمان پر فتح حاصل کر لیا یافت مورے بھر سلیمان زفر سطوت آئین پیغمبر نگار اچھا۔ آئین جاؤ جلال پتہ ہم کو کہ جاتا نہیں ಕಾಲ ತಿರ್ಲಿ